زیادہ ہے اللہ کی ذات کریم ہے اس لیے بندوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں مخلوق اللہ کے کرم کا مظہر ہے مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کا کرم ظاہر ہو من نہ کردم خلکتا سودے کنم بلکتا بر بنداں جودے کنم کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے کوئی اپنا فائدہ حاصل کروں ہاں جس طرح حاکم اپنی حکومت سے مخلوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں مخلوق پر اپنا کرم کروں اپنی بخشش کروں کیونکہ ہر مخلوق محتاج ہے ہر مخلوق محتاج ہے ان کی حاجتیں الگ الگ ہے خاص طور سے انسان وہ بہت کمزور ہے خود کل انسان و ضعیفہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اس لیے تمام مخلوق سے زیادہ اکرام انسان کا اللہ نے کیا ہے خلقت کرم نہ بنے آدم ہم نے آدم کی اولاد کا کو مکرم بنایا ہے اس کا اکرام کیا ہے اور سمندروں میں اور خشکیوں میں ہم ان کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں پھراتے ہیں سمندروں میں کشتیوں میں پھرتا ہے ہاں اور کوئی مخلوق نہیں پھرتی اور زمین پر کہ زمین پر دوسرے جانوروں پر سواری کر کے چلتا ہے اپنے پاؤں سے بھی چلتا ہے اور دوسرے جانوروں پر اور مشینوں پر سوار ہو کے بھی چلتا ہے دوسری کوئی مخلوق ایسا نہیں کر سکتی تو اکرام کیا ہے پھر بڑا اکرام وہ دین کا اکرام ہے ہاں بڑا اکرام اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں ہے یہ دین سے ایمان سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے دین اور ایمان کے ذریعے سے ہم کو اعزاز بخشا ہے اللہ نے عزت بخشی ہے یہ بڑی بات ہے پھر اس کے تقاضے سکھائے ہیں یہ ایمان اسلام دیا ہے اس کے تقاضے پورے کرو تاکہ تم اپنے ایمان میں ترقی کرو ہاں، کاروبار کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو کاروبار ترقی کرتا ہے جی ہاں۔ اور آئے دن اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کاروبار ترقی کرے اس لیے وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے اس کے راستے کی سہولتیں مہیا کرتا ہے اس کے راستے کی دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاروبار آگے بڑھے دین کے معاملے میں بھی کہ اس کے تقاضے پورے کر کے اپنے دین کو آگے بڑھاؤ اپنی دینداری کو اوپر سے اونچے سے اونچے لے جاؤ اپنی دینداری کو اونچی کرو اپنی دینداری کو اچھی کرو بہتر کرو اور دنیا میں کہ دنیا میں دین کے لیے راستہ بناؤ راستہ بناؤ جس طرح حکومتیں سڑکیں بناتی ہے پل بناتی ہے ہاں وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے ورنہ لوگ لوگوں کا کام کیسے چلے گا اچھی سے اچھی سڑکیں پھر اچھی سے پل ہاں ایک کاروبار چلے زندگی کی ضروریات سہولتوں کے ساتھ پوری ہو جائے ایسے ہی ہمارے ذمے ہے کہ دین کے لیے راستہ بناؤ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے نفر سفر یہ نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے نفر نفر کے معنی سفر کرنا نکلنا اپنی جگہ سے ان کی زندگیوں میں نفر ہے سفر ہے ہجرت ہے یہ حرکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے دین کے راستے بنیں گے لوگ چلیں گے اس پر یہ ہمارے ذمے ہے کہ دین کے لیے راستہ بناویں تاکہ لوگ اس کے اوپر چلیں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے صحابہ کرام کو جب کسی ملک میں بھیجتے تھے تو ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں جس طرح آپ حضرات روانگی کی باتیں سمجھاتے ہیں ایسے ان کو ذمہ داری کی باتیں سمجھاتے تھے یوں کرنا یوں کرنا اور ایک بات اور فرماتے تھے کہ یس سے رہا ولا تو آج سے رہا بس سے رہا ولا تو کہ دیکھو لوگوں سے کام لینا ہے لوگوں میں کام کرنا ہے لیکن آسان طریقے سے کرو آسان طریقے سے کرو اور لوگوں کے حوصلے بڑا بڑا کر کرو بشارتیں سناؤ بشارتیں سناؤ جب بشارتیں سنیں گے مسلمان چونکہ مسلمان ہے تو اس کے اندر عمل کی تحریک ہوتی ہے بشارت سننے کی وجہ سے کہ اللہ یہ دیں گے اللہ یہ دیں گے اور تم عمل کرو گے تو یہ ملے گا تو اندر تحریک ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے اس لیے فرماتے تھے کہ شیرا بشارتیں سنانا لوگوں کو نبی کو بھی یہی حکم ہے کہ شیر رواج ہے نبی بشارتیں سناؤ خوشخبریاں سناؤ انعام اکرام کی تاکہ تحریک ہو جائے یہاں دلوں میں جذبہ پیدا ہو جاوے حوصلہ بڑھ جاوے اور ذمہ داری پوری ہونا آسان ہو جاتا دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے جو جو ذمہ داری پوری کرے گا اس کو آخرت کا بدلہ ملے گا اور دنیا میں ذمہ داریوں کے راستے کی مددیں ملے گی کیونکہ آدمی اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں مدد کا بھی محتاج ہے اور ذمہ داری کا بھی ذمہ دار ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کے پورا ہونے میں وہ مدد کا محتاج ہے تو کہ مدد بھی کریں گے ذمہ داریاں اڑی جائے گی تو مدد بھی ہوگی فرمایا الماون تو اللہ قتل الماون کہ اللہ کی مدد جتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی ذمہ داری نہیں اڑی ہے پھر مدد کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا مدد کے آنے کا راستہ ذمہ داریوں کا اوڑھنا ہے کہ ذمہ داریوں کو اوڑھ لو اس کے بعد کہ اس کے بعد مدد ہے بعض دفعہ ذمہ داریوں کے لینے کے بعد آسانیاں آتی ہے بعض دفعہ ذمہ داریاں اوڑھنے کے بعد مشکلات بھی آتی ہے دنیا ہے دنیا ہے یہاں اجالا بھی ہوتا ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے تنگی بھی ہوتی ہے وسط بھی ہوتی ہے تو کبھی ذمہ داریوں کے اٹھانے میں دشواری آتی ہے یہ کوئی بات نہیں دشواری کے پیچھے آسانی آئے گی یہ بھی سمجھایا کہ دشواری ہے دشواری کے پیچھے آسانی آئے گی دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں دشواری آتی ہے گرمی سردی بارش ہاں الگ الگ کہ ان حالات میں جو کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کام کا بھی بدلہ دیں گے اور حالات کا بھی بدلہ دیں گے کہ کس حال میں کام کیا تھا ہاں، کہ دشواری کے ساتھ کام ہوا ہے کہ دشواری کا بھی بدلہ دیں گے اور عمل کا بھی بدلہ دیں گے ٹھنڈ سردی میں وضو کیا سخت سردی ہے تو سردی کا بھی انعام ملے گا وضو کا بھی انعام ملے گا سردی کا بھی انعام ملے گا اور ہو کا بھی انعام ملے گا کیونکہ یہ دین ہے دین کا معنی ہی بدلہ دین عربی کا لفظ ہے دال یہ نون دین دین کا کیا ترجمہ ہے دین کا ترجمہ جزا اور بدلا اگر بدینی ہے تو برا بدلائے گا بہترین یہ ہے دن میں تو بہتر بدلائے گا بدلہ ضرور آئے گا دین کے معنی ہی بدلہ دانا یا دینوں بدلہ دینا دین کے راستے سے ہفتہ شانو ذمہ داری بھی دیں گے بدلہ بھی دیں گے بگاڑا ہے دین کو برا بدلائے گا برے حالات آئیں گے اور برے نتیجے آئیں گے بنایا ہے اچھے حالات آئیں گے اچھا بدلہ ملے گا بدلہ بدلا تو ہے اللہ کی صفت ہے دیان اللہ کی صفت کیا ہے دیان جیسے غفار ستار رحمان ایسے دیان کہ دیان کا کیا مطلب ہے کہ دیان کا مطلب, مطلب ہے بدلا چکانے والا قیامت میں اللہ اعلان کرے انت دیان میں بدلہ چکانے والا ہوں اس لیے زرے زرے کا حساب ہوگا ایک زرے کے برابر نیکی ہے کہ ہاں لے رہو ایک زرے کے برابر بدی ہے کہ دو کیوں فرمایا انت دیان میں بدلہ چکانے والا ہوں کہ ہاں انصاف کرنے والا ہوں تو اس لیے ذمہ داریوں پر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں اور اس میں کبھی تنگی بھی آتی ہے راحت بھی آتی ہے بہر صورت اپنی ذمہ داریوں کو اچھی سے اچھی طریقے سے پورا کرنا یہ حکم ہے یہ حکم ہے کہ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے کہ اچھی سے اچھی پڑھے جو بھی عبادت کرے کہ اچھی سے اچھی کرے اپنی خیر کو اچھی سے اچھی طریقے سے بناؤ تو ان اللہ یحب المحسنین اس کا ترجمہ دیکھ لینا حضرت تھانوی نے لکھا ہے اچھی طرح سے کام کرو اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اپنے دین میں اپنے کاموں میں حسن پیدا کرنا سر سے اتار دینا نہیں ہے یا ٹال دینا نہیں ہے یہ ٹال دینا کہ وہ ٹل جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا سر سے اتار دیا تو اس کو ہلکا بنا دیا تو ہلکا اترے گا قیامت میں ہاں کیوں کہ اس کو خود ہی ہلکا بنایا ہے کہ اس کو وزنی بناؤ وزنی بناؤ ہلکا نہ بناؤ کہ ہلکی چیز وہ رل جاتی ہے ایک دفعہ ہم امریکہ کے سفر سے واپس آ رہے تھے ہوائی جہاز میں ساتھی سامان چڑھا رہے تھے ایک آئٹم چھوٹی تھی تو اس نے کہا اس کو اندر مت دو یہ چھوٹی ہے تو پھر کیا کریں کہ اس کو بڑی بناؤ چھوٹی کو بڑی بناؤ نہیں تو اتارنے والا اس سے وہ چھوٹی چیز چھوٹ جائے گی بڑے بڑے لوگوں کے سامان ہوتے ہیں یہ چھوٹی کو بڑی کیسے تو کہا کسی بڑے کارٹون میں اس کو رکھ دو تو پھر وہ نظر سے وجل نہیں ہوگا بڑا کارٹون وہ تمہاری چھوٹی آئٹم تو اس کی نظر سے اجل رہے گی یہ نصیحت ہاں ارے کہ اپنے تجربے ہوتے ہیں نا تو ایسے ہی عمل کہ اپنے عمل کو وزنی بناؤ اس میں خوبی پیدا کرو کہ خوبی کیسے پیدا ہوگی اور کیا خوبی ہوتی ہے عمل کی تو دعا الى اللہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے یوں کہ اللہ کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا کہ اس کی بات تو بہت بہتر ہے کہ اللہ کی ذات تو خوبیوں کا منبع اور مرکز ہاں، کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے اور خوبیوں والا ہے ان حمید المجید اللہ کا نام حمید المجید تو پڑھتے ہیں تو آخر میں حمید المجید ہے حمید خوبیوں والا مجید بزرگی والا ہاں، صفت ہے اللہ پاک اللہ خوبیوں والے ہیں اللہ بزرگی والے ہیں کہ اپنے عمل کو کہ خوبی والا بناؤ اپنے عمل کو خوبی والا بناؤ حسن والا بناؤ دعا مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہم کو بھی مانگنی چاہیے اور حکم بھی دیا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں کیا دعا ہے رب آئین نے اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ہے اے اللہ میری مدد فرما کس بات پر مدد چاہتا ہے بندہ میں مدد چاہتا ہوں آپ کے ذکر کرنے پر تاکہ میں آپ کا ذاکر بنوں اور میں مدد چاہتا ہوں آپ کے شکر کرنے پر تاکہ میں آپ کا شاکر بندہ بنوں ذکر شکر اور تیسری بات کہ آپ میری مدد فرمائیں اور حسن عبادتیں آپ کی عبادت کو اچھی سے اچھی طریقے سے کروں کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہم پر اور روزی کی ذمہ داری لی اللہ نے اپنے اوپر یہ ترتیب ہے کہ عبادت کی ذمہ داری بندوں پر اور ان کی روزی کی ذمہ داری کس پر اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ما اريد منهم من رزق میں ان سے روزی نہیں چاہتا وما اريد ان يطعمون اور یہ بھی نہیں چاہتا یہ مجھے کھانا کھلا رہا یہ کیا کھانا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين کہ اللہ جب جو اللہ سے کہا ان اللہ اپنا ذاتی نام اللہ کہا کہ اللہ کہ وہ تو بہت روزی دینے والا ہے اور بڑی طاقت اور اس کی ہستی ہے اس لیے روزی تم سے روزی نہیں چاہتا تم سے تم عبادت کرو روزی کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں تم نے عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہاں یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس لیے حضور فرماتے ہیں حسن عبادت ہے کہ میں آپ کی عبادت اچھی سے اچھی کروں اس کے لیے میری مدد فرما میرا ہاتھ بٹا خیانت کہ میرا ہاتھ بٹا ہاتھ بٹانے کو کہتے ہیں کرنا تو ہے ہی کہ کوئی بھاری کام ہوگا میرا ہاتھ بٹاؤ تو مجھے کرنا تو ہے ہی ہے لیکن آپ اچھی سے اچھی عبادت کرنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ تو میرے دوستو عمل میں چاہے دعوت کا عمل ہو عبادت کا عمل ہو کوئی عمل ہو کہ وہ خوبی والا ہونا چاہیے خوبی والا ہونا چاہیے کہ اس کی کیا خوبی ہے کہ سب سے پہلے اس کی خوبی عمل کی خوبی نیت کی خوبی اچھی سے اچھی نیت سے کام کرے یہ پہلی خوبی ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھا سے اچھا بناؤ ہاں۔ کوئی فالتو غرض عمل کے پیچھے نہ ہو بلکہ نیت اچھی سے اچھی ہو کہ اچھی سے اچھی نیت کیا تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ارادے اور ان کی چاہت جو نیت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو فرمایا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا کہ وہ حضرات کیا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کا فضل ایک تو چاہتے تھے اور ایک اللہ کی خوش ندی چاہتے تھے کہ بس آپ فضل فرما دیں اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں تو ہمیشہ اللہ راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے یہ نیت کی خوبی ہے اس کا اشتظار اور دھیان کرے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں نیت کی وجہ سے عمل عبادت بنتا ہے نیت نہیں ہے تو عادت بنتا ہے جیسے ہم چائے پی لیتے ہیں کھاد پی لیتے ہیں کوئی نیت نہیں عادت ہے کھاتے پیتے ہیں ہاں۔ اور نیت کرے تو کہ نیت کرے تو وہ عمل بن جاتا ہے اس لیے نیت کی خوبی سب سے پہلے کہ نیتوں کو اچھی سے اچھی اور اونچی سے اونچی اونچی سے اونچی اور اچھی سے اچھی نیت بناؤ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا تو حسن نیت کہ اچھی نیتوں کے ساتھ کام کیا جائے اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے کیونکہ انبیاء کرام علی و وسلام والسلام کا یہی طور طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کام کو صرف اللہ کے لیے کرتے اپنی قوم سے کہتے تھے دیکھو میں کام کرتا ہوں محنت کرتا ہوں تمہاری خدمت بھی کرتا ہوں لیکن میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مجھے تم سے کچھ نہیں لینا ہے تم ہاں میرا عزر جو ہے اور میرا بدلہ وہ اللہ کے ذمہ ہے نہ مجھے تمہارے مال میں شرکت کرنی ہے نہ تمہاری حکومت میں شرکت کرنی ہے نہ تمہاری جائیداد میں شرکت کرنی ہے مجھے نہیں چاہیے تمہاری چیز مجھے تمہاری چیز نہیں چاہیے ہاں تم میری بات لے لو کیوں میں اس کو اللہ کے لیے کرتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تو نیت میں مخلوق محمد کی ہمدردی جس طرح نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا کی صلاح دین کے کام کرنے والے اپنی نیتوں میں امت کی ہمدردی کی نیت کرے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے امت کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اور اپنے دین کی نصرت کی نیت کرے کہ یہ کام میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کر رہا ہوں تو نصرت کا بھی اجر ملے گا امت کے ساتھ خیرخائی اور ہمدردی کا بھی اجر ملے گا جی ہاں۔ اللہ کو خوش کرنے کا بھی اظہر ملے گا حسن نیت اپنی نیتوں کو اچھی سے بناؤ کہ جو مخلصین ہوتے ہیں اخلاص والے ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں جیسے چراغ سے روشنی ہو رہی ہے ایسے مخلصین کی وجہ سے کہ حق کی روشنی پھیلے گی باطل کا اندھیرا ٹلے گا المخلصون ہم مسا الہدا کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں اور انہیں کی وجہ سے دنیا کے فتنے چھٹیں گے جس طرح اگراج والوں کے ذریعے سے فتنے سمیٹ سمٹ کراتے ہیں حدیثوں میں ہے فتنے سمیٹ سمیٹ آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا جتنی رات گزرے گی اتنا اندھیرا کبھی ہوگا ایسے فتنے لیکن جب مجمع مخلصین کا ہوگا اخلاص والے کچھ نہیں چاہتے صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کے کام کو چاہتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی چاہتے ہیں لوگوں سے اپنی تعریف اپنی بڑائی اپنا مقام کچھ نہیں کہ لوگ معتقد بنے کے لیے لوگوں کو معتقد نہیں بنانا ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہے ہاں نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں جب لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو واپس بلا لیتے ہیں کہ کام ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں بیماری میں اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تقریباً سترہ نمازیں پڑھائی بیماری میں تو امت جو ہے اپنے کام کو لے کر کے اپنے ذمہ دار کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا کہ آپ کا کام ہو گیا کہ لوگ اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے متوجہ ہونے والے بھی ہو گئے اور متوجہ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے اب آپ آ جائیے آپ کا کام ہو گیا ہے کیوں کہ یہ سب مخلص ہیں لوگوں اپنی ذات سے نہیں جوڑتے ہیں کہ لوگ میرے کمال کا اقرار کریں کہ نہیں کمال تو اللہ کی ذات میں ہے بس خیر کہ اللہ کے خزانے میں ہے اس لیے اللہ سے جڑنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا یہ ہے کہ اخلاص والے جو ہوتے ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں ان کے ذریعے سے حق کی روشنی پھیلے گی اور فتنے ان کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جائیں گے تو حسن نیت کہ اپنے کام میں خوبی پیدا کرنے میں پہلی منزل کہ وہ اپنے نیتوں کو اچھی سے اچھی بناؤ ہاں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو ہاں سچوں کے ساتھ اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے اخلاص ملتا ہے اخلاص کہاں ملے گا ایک تو اچھی صحبت میں ملے گا اللہ والوں کی صحبت اس سے اخلاص ملتا ہے اس سے اخلاص ملتا ہے اور دوسرا درجے میں اخلاص ملتا ہے اللہ کی بتائی ہوئی بات میں لگے رہنے سے ہاں، بات پر اور کام پر لگے رہے حضرت فرماتے تھے لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا ہاں۔ اس طرح ایک پھل آم کا وہ اپنے پیڑ سے لگا رہتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے پھر اس کی سائز پوری ہو جاتی ہے پھر اس کا رنگ بدلتا ہے پھر اندر سے اس کا ذائقہ بدلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی خوشبو خوشبو پیدا ہو جاتی ہے پھر رنگ بدلتا ہے لوگ سونگ کر خریدتے ہیں کہ اندر سے بھی ٹھیک ہو گیا اور باہر سے بھی ٹھیک ہو گیا کیوں کہ مسلسل درد کے ساتھ لگا رہا فرماتے تھے کہ لگے رہو لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا یہ تربیت کی بات فرمائی ہے حالات آتے ہیں آدمی کے کام میں لگنے پر اچھے برے ہاں کبھی بھاری حالات آتے ہیں کبھی ہلکے حالات آتے ہیں مختلف جگہ سے لیکن فرمایا لگے رہو اگر کٹ کر تو وہ پھل نیچے گر جاتا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہاں، تو کٹ گیا نیچے گر گیا ایسا کوئی آدمی کام سے کٹ گیا کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی بلکہ جو پھل ٹوٹ کے نیچے گرا ہے جو آتا ہے تو اس کو جھاڑو دے کر باہر چنک دیتا ہے جھاڑو میں آ جاتا ہے وہ بازار میں نہیں آتا جھاڑو میں کیوں یہ کٹ گیا ہے فرماتے تھے کہ لگے رہو کہ خلاش بھی آتا رہے گا جیسے وہ پھل آم کا میں نے کہا کہ وہ لگا رہا ہے تو وہ اپنی ترقی پر جاتا ہے پھر وہ پک جاتا ہے اور کھانے کے لائق خریدنے کے لائق بازار میں لانا کے لائق ملکوں میں بھیجنے کے لائق خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے جسے نبو ہوتا ہے نبی کہ نبی کے ذریعے سے خیر آتی ہے شر ختم ہے مکہ فتح ہو گیا تو یہ سے کل جال حق کو وضاح کل باطل حق آ گیا باطل مٹ گیا باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا ہے نبی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے حق کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتا ہے تو اچھی نیت اپنی نیتوں کی نگرانی کریں کہ ہاں نیت کے دل کا روگ کس طرف ہے اگر دل کا روگ گہرے خدا کی طرف ہے تو اخلاص ختم کہ دل کا روگ گہرے خدا کی طرف نہیں مجھے کوئی دیکھتا ہے مجھے کوئی کیا کہے گا مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں اللہ دیکھتا ہے اللہ دینے والا ہے اللہ حساب دینے والا ہے ہاں تو دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے جب آدمی سیدھا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں پھر اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ایک خوبی اپنے کام میں اخلاص کی ہے کہ اپنے نیتوں کو ہاں مخلص تو نیت کی خوبی پھر اعمال کی خوبی ہے کہ اعمال اچھے سے اچھے وجود میں آوے اچھے اعمال اللہ نے اعمال دیے ہیں ہم کو اس کے طریقے دیے ہیں جی ہاں فرائض بھی ہے نوافل بھی ہے جی ہاں واجبات بھی ہے یہ سب اعمال دیے ہیں اچھی نیت اچھے اعمال کوئی عمل ہلکا نہیں ہے کوئی بھی عمل ہلکا نہیں ہے اس کی بڑی قیمت ہے اس لیے ہر نیک عمل کو ہر نیک عمل کو کرنے کی ہرس فرمایا کہ کسی نیک عمل کو ہلکا مت سمجھو کسی عمل کو ہلکا مت سمجھو اس کا بدلہ اللہ کہاں بڑا ہے اگر اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکو کہ مومن بھائی ہے اس کو خندہ پیشانی سے مل کہ یہ بھی کرو کہ یہ بھی عمل ہوگا اس کا بدلہ ملے گا اور جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اخراج والوں اچھی نیت اچھے اعمال اعمال کی تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے ہاں اس کے حکم ہوتے ہیں نبی کے طریقے سے اس کے طریقے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہاں۔ یہ آتا ہے تو وہ اعمال اچھے بنتے ہیں اس لیے اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کا نبی کا کیا طریقہ ہے تاکہ وہ عمل اچھا بنے نہیں تو رواجی ہو جائے گا حکم کی رعایت نہیں ہے طریقے کی رعایت نہیں ہے نیت کی رعایت نہیں ہے تو وہ رواجی چیز ہے دین جب رواج میں آ جاتا رواج میں آ جاتا ہے تو وہ دین برباد ہو گیا اس کی حقیقت ختم ہو گئی اس لیے یہ حکم ہے اپنے اعمال کو یہ حکم والا طریقوں والا اخلاص والا یہ اپنے اعمالوں کو بنانا ہے اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے تو نیت کی خوبی عمل کی خوبی یہ اپنے اندر بنانی ہے تیسری کہ اخلاق کی خوبی اخلاق کی خوبی کہ اچھے اخلاق اخلاق کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے نیت اور عمل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اللہ نیتوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں اور اخلاق کا تعلق یا اخلاق کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے ہاں کہ اللہ کے بندوں میں بندے بندے بن کر کے رہو یہ فرماتے تھے اخلاق بندوں میں بندہ بند کرو ہاں نہ اپنی بڑائی ہے نہ اپنی بڑائی تسلیم کروانی ہے نہ کوئی حقیق ہے نہ کسی کو حقیق جاننا ہے حقدار کا حق دینا ہے حقدار کا حق دینا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہنا اخلاق اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا دوسروں سے نفع کی امید نہیں رکھنا اخلاق اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق والا موضوع پورا پورا اور کامل دیا ہے ہند خلق نویم کیا آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں تبلیغ میں مولانا شہید فرماتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے کیونکہ ہر قسم کے لوگوں سے ملنا ہوگا ہر جگہ پر جانا ہوگا ہر ماحول میں رہنا ہوگا تو کیسے رہیں گے کیا اخلاق سے صبر سے برداشت کے ساتھ خدمت کے ساتھ جس کو معاشرت کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا معاشرت عربی کا لفظ ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہو گے کہ دوسروں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہو گے اچھی طرح دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بیچے گئے تھے معاشرہ بالکل خراب تھا جی ہاں بہت انتہائی درجہ یتیموں کا بال کھا جاتے تھے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے کمزوروں کو دبا دیتے جی ہاں۔ کوئی حق ادا کرنے کی بات نہیں معاشرے میں ظلم اور لین دین میں بے ایمانی معاملات اسلام نے معاشرت کی بنیاد احسان پر رکھی کہ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے کہ احسان کا معاملہ کریں گے دوسروں کے ساتھ کے معاملات کیسے ہوں گے کہ معاملات میں ایمانداری ہوگی معاشرت میں احسان ہوگا معاملات اور لین دین میں ایمانداری ہوگی یہ دو چیزیں بندوں سے ہوتی ہے جس کو ہمارا چوتھا نمبر ہے وہ کہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان انصاف ان اللہ بالعدل والاحسان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا کہ اپنی ذات سے احسان کرو تو اسلام میں جو معاشرت اور رہن سہن ہے معاشرت کا من رہن سہن اس کی بنیاد احسان پر رکھی ہے اور اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے معاشرت کی حضرت فرماتے تھے کہ ہماری معاشرت میں سادگی اور حیا ہے ہم اپنی معاشرت اور رہن سہن میں سادہ اور حیا اور شرم یہ ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے کہ ہمارا معاشرہ سادہ ہوگا اس میں اسراف نہیں ہوگا فضولیات نہیں ہوگی سادہ شادی کریں گے وہ بھی ایسی مکان بنائیں گے وہ بھی ایسا کھانا پینا وہ بھی ایسا سادہ کہ معاشرت میں سادگی اور دوسرا کہ معاشرت میں شرم اور حیا یہ ہمارے معاشرت کی خاصیت ہے ہم کو حیا کی تعلیم دی ہے حیا کی تعلیم دی ہے اور کہا حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے با حیا رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا تھی کیونکہ شرم اور حیا یہ برائی سے روکنے میں بہت کبھی اثر رکھتا ہے تو ہمارا رہن سہن کہ سادہ حیا اور حیا والا احسان والا انصاف والا ہاں جی ہاں جب یہ معاشرہ بنے گا تو غلط معاشرے والے اس میں آ کر جڑ جائیں گے مدینہ منورہ کی یہی خوبی تھی ورنہ جاہلیت تو ہر جگہ تھی جب اردو سلام تشریف لائے آپ نے اپنی دعوت دی آپ نے اپنی تعلیمات دی تو لوگوں کی معاشرت بدل گئی لوگوں کا رہن سہن بدل گیا کہ ان کے اندر انصاف کی احسان کی ہمدردی کی یہ کیفیت پیدا ہوئی اور وہ بھائی ہو گئے دشمن تھے بھائی ہو گئے احسان کرنے والے ہو گئے حق ادا کرنے والے ہو گئے تو جب یہ معاشرہ ہوا تو دوسرے معاشرے میں جو لوگ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ وہاں تو ظلم ہے بے انصافی ہے تو کٹ کر کے یہاں آ جاتے الحمدللہ اس دعوت و تبلیغ کا جو رخ ہے وہ معاشرے والا رخ ہے ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے پھر یہ کام کس بل پر چل رہا ہے کہ یہ معاشرت کے بل پر چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا بھائی بنا کر کے کام میں لگاتے ہیں گش میں آپ حضرات بات کرتے ہیں دیکھو بھائی ہم آپ کا بھائی ہے ہم نے اپنے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے اخوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ چیز پیدا ہو گئی حیات صحابہ کا دوسرا دوسری جلد جو ہے وہ اس میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کو ایک بنا دیا بھائی چارے کے ساتھ کسی دوسری غلط پر نہیں کہ تمہاری اکثریت ہو جائے گی اور کہتے بھائی بنو کون عباد اللہ اخوانہ یہ آپ کی آواز ہے یہ آپ کی دعوت ہے کہ کون عباد اللہ اخوانا اللہ کے تو بندے بنو ہاں بڑے نہ بنو بڑے نہ بنو بڑا کون ہے بڑا کون ہے اللہ بڑا ہے اللہ اکبر زمینوں میں آسمانوں میں بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے القدریا کی سماوات کے ولا اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں اور اللہ ہی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی تو بڑائی کہ بڑائی یہ تو اللہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے جو بڑائی بیان جو اپنے اندر بڑائی ڈالے گا اللہ اس کو نیچا کرے گا وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ بڑائی میں کوئی شریک نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنا لے کہ وہ ذلیل ہوگا خدا کی بڑائی کے سامنے کل اور ہرائی کہ بڑائی کہ بڑائی یہ تو میرا پوشاک ہے میری چادر ہے جو بڑائی اختیار کرتا ہے وہ میرے پوشاک کو کھینچتا ہے یہ فرمایا کہ جو بڑا بنتا ہے کہ وہ گویا میرے پوشاک کو میرے چادر کو کھینچ رہا ہے اندازہ لگاؤ کسی کہ بات کھینچا اس لیے بڑائی میں بڑائی کسی کا حق نہیں ہے سوائے اللہ کے اس لیے نبی کی دعوت ہے کہ کون و اللہ اخوانا اللہ کے تو بندے رہو ہر وقت اس کے سامنے جھکے رہیں اس کی خدائی کے سامنے ہاں جھکنا کہ اللہ کو جھکنا پسند ہے سدے میں بندہ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے سدے کی آیت پڑھی اور شدت کیا قرآن شریف میں سدی کی آیتیں ہیں سدھی کی آیت پڑھ کر کے بندہ سدت کرتا ہے تو شیطان ٹوٹ جا کر کے روتا ہے حدیثوں میں سجودہ جننا کہ آدم کے بیٹے کو سدھے کا حکم ہوا وہ سدھا کرتا ہے اس کے جنت ہے مجھے سدت کا حکم ہوا میں نے انکار کیا تو میں مردود ہو گیا سدے کی قدر ہے اللہ کے یہاں وہ بھی جانتا ہے اس نے کہا اللہ کے بندے بنو کیا بنو اللہ کے بندے بنو ہاں سب سے بڑا شرف انسان کے لیے وہ بندگی کا شرف دولت کا حکومت کا یہ شرف نہیں یہ عارضی ہے سب سے بڑا شرف وہ کیا ہے بندہ بننا میں اللہ کا بندہ ہوں خدو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بندے سے خطاب کیا اب دہو و رسول ہم کہتے ہیں اب دہو و رسول محمد کون ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں محمد کون ہے تو وہ اللہ کے بیجے ہو یا رسول ہے تو بندگی کے ساتھ رسالت ہے ہاں اور رسالت بندگی سکھانے کے لیے ہے بندے بنو پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بنو یہ بھی بندہ میں بھی بندہ کسی کو کوئی بزرگی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کون بڑا ہے بندی ہاں، بندے بن کر کے رہو یہ معاشرت ہماری ہاں، کہ ہر ایک کا حق ہے ہر ایک کا حق ہے اس لیے ہماری معاشرت میں ہم کو احسان کا حکم دیا ہے کہ اپنی ذات سے بھلائی پہنچاؤ دینی دنیاوی وعبد اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين لمبي ايات سوره لمبی آیت ہے کی پہلا حکم کہ باہب اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ پہلا حق پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کیوں کہ معاشرت میں پہلا تعلق انسان کا اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے پیدا کیا ہے ماں نے اس کو جانا ہے تو پہلا تعلق اب ماں باپ سے ہوتا ہے اللہ کے بعد ٹھیک ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو پھر ماں باپ کے رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو زبیل ہاں، قربا رشتے دار ہے ایک دادا کی اولاد ہے ایک نانا کی اولاد ہے یہ رشتے دار کہلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو ہاں۔ یتیموں کے ساتھ احسان کرو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو جی ہاں پڑوسی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے کہ چچا کا بیٹا ہے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ رشتے دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے پڑوسی دین میں شریک ہو سکتا ہے مسلمان ہے پڑوس میں رہتا ہے کہ ہاں وہ بھی پڑوسی ہے غیر مسلم ہے وہ بھی پڑوس میں رہتا ہے کیا وہ بھی پڑوسی ہے وہ بھی پڑوسی ہے ہاں اسلام میں نہیں ہے وہ پڑوس میں ہے تو پڑوسی کی وجہ سے ہماری معاشرت اس کو حق دے گی کیا دے گی حق دے گی اتنے کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا جب گھر میں آتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ پڑوس میں کچھ دیا پڑوس میں کچھ بھیجا کون پڑوس میں رہتا ہے کوئی بزرگ رہتے ہیں کہ نہیں وہ یہودی ہے کہ ہوگا یہودی ہمارے پڑوسی ہے ہم کو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ملا ہے کہ پڑوسی ساتھ احسان کرو پڑوسی کے ساتھ سلوک مت کرو فرماتے تھے مجھے نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی اتنی تاکید کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہوا شاید پڑوسی کو اس کو مال میں بھی وارث بنا دیں گے جس طرح پیٹے ہوتے ہیں مال میں وارث ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں ایسا اتنی تاکید کیوں یہ ہماری معاشرت کا حق ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رہ رہا ہے تو اس کو ہماری طرف سے احسان کا حکم ہے یہ معاشرت کہلاتی ہے ہماری معاشرت میں احسان ہے ہماری معاشرت میں سادگی ہے ہماری معاشرت میں حیا ہے ہاں۔ اسی کی دعوت ہے اسی کی تبلیغ ہے کہ با حیا بے حیا نہیں با حیا کہ حیا جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہوتی ہے جو بے حیائی کہ بے حیا باش ہر سے کا ہی کن فارسی میں کہ مسئلہ کہ بے باش ہر ہی کن بے شرم ہو جا پھر جو چاہو کرو کوئی بندھن نہیں کوئی بندھن نہیں تو حضرت فرماتے تھے ہماری معاشرت میں سادگی ہے سادگی ہے کیونکہ سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے فیشن سنت سے دور ہوتی ہے سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے وہ فیشن اور زینت وہ سنت سے دور ہوتی ہے تو ہماری معاشرت میں فرمایا سادگی اور حیا ہے تو ہماری معاشرت میں کہ ہماری معاشرت میں احسان انصاف ہے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے اسلام معاشرت ہاں کسی ان کی طرف سے کوئی ایزا آئی ہے کہ صبر کریں گے لڑیں گے نہیں لڑیں گے نہیں صبر کریں گے تاکہ معاشرت ہماری خراب نہ ہو جائے صبر کرنے کا حکم ہاں صبر کرو برداشت کر لو نصیحت کر لو ہاں برائی کو بھلائی سے دور کر لو وغیرہ وغیرہ باتیں آپ آزاد جانتے ہیں یہ ہے اسے ہاں۔ ایک معاشرہ تیار ہوگا لوگ بھائی ہو جائیں گے بھائی بنا کر اپنی بات رکھو ہاں۔ یہ کام جو ہمارا پھیلا ہے کسی اقتدار سے کسی حکومت کی طاقت سے کسی فنڈ سے کسی مال سے کسی وقف نکلا کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی فنڈ ہے اس کے پیچھے کوئی وقف ہے کوئی ٹرسٹ ہے جو ان کو چلا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے الحمدللہ یہ بات لوگوں نے بہت خوج لگا لگا کر کے کیے آخر معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہے یہ اپنے مال جان سے چلتے ہیں ان کو کوئی طاقت نہیں چلا رہی ہے اور پھر ان کے ذریعے سے بھلائی پھیل رہی ہے جیلوں میں جماعتیں جاتی جیل میں کیونکہ جیل میں تو گنہگار لوگ ہی ہوتے ہیں تو جیل میں کام ہوتا ہے جیل میں قیدی نمازی بن جاتے ہیں دین سیکھتے ہیں رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں کتابی بھی پڑھتے ہیں ہاں اچھی کارگزاری اور وہ بھی پسند کرتے ہیں حالانکہ وہ زہر کے سارے افسران جو ہے وہ تو سب سارے کے سارے دیر ہیں لیکن بھائی جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ تو سب کو اچھی لگتی ہے انسان تو ہے ہی وہ جیل ہاں۔ میں یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے نمازیں پڑھتے ہیں دین سیکھتے ہیں رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں دلا پڑھتے ہیں تو ان کو یہ معاشرہ اچھا لگتا ہے تو ایک جگہ ساتھی کام کر رہے تھے تو وہ جیل کے افسر کہنے لگے کہ رمضان میں بہت سکون ہوتا ہے جب آپ لوگ روزے رکھتے ہو تو وہ مہینہ بہت سکون کا نہیں تو یہ لڑتے ہیں قیدی رمضان میں سکون ہوتا ہے تو کہنے لگے سارا سال رمضان بناؤ وہ اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا سال رمضان بناؤ یہ بات دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضور نے فرمایا فضائل رمضان میں پڑا ہوگا کہ میری امت کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان رہے جی ہاں وہ اس کی سمجھ میں آئی یہ بات کیونکہ حق ہے حق تو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہاں، ساتھیوں سے کہ سارا سال رمضان بھر سکون رہتا ہے ہاں۔ تو یہ کام ہمارا اس کی بڑی بنیاد یہی ہے کہ معاشرت پر چل رہا ہے کوئی کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے سپورٹ جیسے دنیا کی تحریکوں کے پیچھے سپورٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم ہمارا مال ہے ہماری جان ہے ہمارا دین ہے غریب ہو تو پیدل چلے گا یا پیدل چلنے کا تقاضا ہوتا تو پیدل چلے گا ہاں کیوں کہ کام کرنا ہے آخرت بنانی ہے موت کے بعد کی زندگی دیکھنی ہے وہ اصل ہے تو پھر اسے یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے یہ مہار تو یا بھائی بن جاتے ہیں لوگ ان میں تین ہی محبتیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا یہ دیکھو ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کو کنٹرول کرنا جہاں کوئی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے بڑا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا یہ نہیں کوئی کنٹرول نہیں یہ کنٹرول میں ہے کیوں کہ ان کا معاشرہ ہے جی ہاں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہمیں ایسا رہنا ہے ایسا رہنا ہے ایسا رہنا ہے ہاں بھائی بن کر کے رہ رہے ہیں تو یہ بھائی بندی کا کنٹرول ہے دوسرا کوئی کنٹرول نہیں حضور نے لوگوں کو بھائی بنایا بس بس تم بنا میں تھی اخوانا کہ تم اللہ کی نعمت سے انصار سے فرمایا تم دشمن تھے اور تمہاری زندگی میں یہ فرق آیا کہ تم اللہ کی نعمت سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ کے دن سے تم ہو گئے یہی اس کی تاثیر ہے حضور فرماتے بھی یہی تھے کہ کون عباد اللہ اخوان کہ اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو اللہ کے بندے بن کر اللہ کا حق ادا کرو اس کے دین کا حق ادا کرو اس کے دین کے مددگار بنو اس کے دین کے لیے راستے بناؤ جی ہاں وہ بھائی بنو کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف سے رہو پھر کہ پھر یہ ایک ہو جائیں گے اس کو معاشرت کہتے ہیں ہاں۔ کہ آپس کا رہن سہن صحیح ہو گیا حق ادا کرنے والا ہو گیا یہ بہت بڑی خرابیوں سے نجات ہو گئی ورنہ جاہلیت کا معاشرہ بہت برا تھا کوئی بدی باقی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہ ہوتی تو آپ نے معاشرے کو صاف کیا کہ ہاں احسان پر اس کو لگایا انصاف پر لگایا ایسے ہی معاملات کو صاف کیا لین دین کیونکہ رہن سہن میں لین دین بھی کرنا پڑے گا خریدنا پڑے گا بیچنا پڑے گا مزدوری یہ یہ لین دین کے ہے کمائیاں تو معاملات کو بھی آپ نے صاف کیا لین دین کو صاف کیا اسلام میں معاملات کی بنیاد امانت داری پر ہے جس طرح معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے ایسے ہی معاملات کی بنیاد لین دین کی بنیاد امانت داری پر ہے کہ ہمارا لین دین امانت داری پر ہوگا کسی کی ایک پائی بھی ہم کھوٹی نہیں کر سکتے لین دین ہمارا ساتھ جو لیا دیا وعدہ کیا پورا کیا کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو معاملات کا دین آخر میں آتا ہے اچھی محنت ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں میں کمائیوں والا دین آتا ہے پہلے عبادت والا دین آتا ہے جیسے اس مہینے سے عبادت والا دین آیا لوگ نمازی بن گئے لوگ حاجی بن گئے لوگ ذکر کرنے والے تلاوت کرنے والے عبادت کا درد بنے اگر فرماتے تھے ہماری محنت صحیح طریقے پہ چلی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا چنانچہ حج حج کثرت سے لوگ حج کرتے ہیں کثرت سے عمرہ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں خیرات کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں عبادت کا دین آیا جب عبادت کا نہیں صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کی تاثیر سے کہ لین دین صحیح ہوگا لین دین کا دین مشکل ہے اس لیے اس میں ایمان کی طاقت چاہیے حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت کام کرتی ہے اس لیے ایمان کو طاقتور بنایا پھر شراب حرام ہوئی شراب شراب تو ان کی بوٹی میں پڑی ہوئی تھی سودی کاروبار عام تھے جو تجارتیں تھی نام کی تجارتیں تھی اندر جوا تھا اوپر سے تجارت اندر سے جوا جہیلیت کی جو تجارت ہوتی تھی بوئی آتے جاہلیت جہیلیت کے بوئی آزاہیت کا لین دین تو وہ کیا تھا اوپر سے تجارت اندر جو معاملات تھے اندہ حضور صلی اللہ وسلم نے اس کو صاف کر دیا کہ معاملات میں امانت داری ہوگی داری سے رہو ہاں مال کا ایپ نہیں چھپایا جائے گا جس کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے گا اس لیے ایمان کو طاقت دی جب ایمان میں طاقت آئی پھر سود حرام ہو گیا آخر میں حرام ہوا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا عباس نے عبد المطلب کا سود عبا نے عبد تھا ان کی سودی سودی کاروبار تھا بہت لوگوں کے ذمے ان کا سودی قرضہ تھا سود کی حرمت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا کہ عباس ابن متعلق کا جتنا سود ہے وہ ختم جو اصل مال ہے وہ ملے گا سود نہیں ملے گا تو اپنے گھر سے ختم کرایا کیوں میں طاقت آ گئی تو لین دین میں صفائی آ گئی ہاں تجارتوں میں صفائی آ گئی ہاں، ایک مرتبہ اناج کی منڈی اناج کے بازار میں سے گزر ہوا گیہوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیہوں بھیگے ہوئے نکلے اوپر سوکھے ہوئے اندر کے ہوئے اس سے پوچھا یہ کیا اگر کوئی پورا ڈھیر خریدے تو اوپر تو سوکھا ہے نیچے تو ہوا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات میں بوندے ہو گئی رات میں بوندے ہو گئی تو پانی پڑ گیا یہ ہوا ہے تو اس کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سوکھا نیچے گیلا ویسے ایسا کر کوئی کرے اور دھوکہ دے تو دھوکہ دینے والا ہم میں نہیں ہے اب نکال دیا فلئی سمیننا جو ہم کو دھوکہ دے ہمارے آدمیوں کو دھوکہ دے ہمارے خریدانوں کو ہمیں نہیں ہے کہ ہم دھوکہ بات نہیں ہیں تو معاملات کی بنیاد امانت داری پر یہ سکھایا ہے چوتھا نمبر ہمارا ہے معاشرت کی بنیاد احسان پر معاملات کی بنیاد امانت داری پر ہاں اس لیے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا سچا اور ایماندار تاجر عرصے الہی کے سائے میں ہوگا اور سچائی نہیں ہے تجارت میں بے ایمانی ہے تو فرمایا تجار یو نا ادونا یوم القیامت الفجار کہ تجارت میں بے ایمانی ہے تو فرمایا قیامت میں ان تاجروں کو پکارا جائے گا اے بدکارو چلو آؤ تمہارا فیصلہ ہونا ہے تاجر کو فاجر کہا جائے گا فاجر اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا بدکاری کرے فاجر عورت عورت بازاری وہ درجے پر آیا ہو ایک بازاری عورت ہوتے ہیں کو لوگ فاجر کہتے بدکار عورت ہے کہ یہ اور ایک ہی لائن میں ہے کیوں کہ وہ دیانت بیچ کر پیسہ کما رہی ہے یہ بے ایمانی سے پیسہ کما رہا ہے دونوں ایک لائن میں اس لیے ان کو اس آواز سے پکارا جائے گا اب تو یو نادونا یوم القیامت الفجار کہ ان کو اے فاجر ہو اے بدکار ہو چلو آؤ بگاڑی بگاڑیے ہاں طرح وہ عورت پیسے جانت بیچ کر کے عزت بیچ کر پیسہ کماتی ہے یہ اپنی جانت بیچ کر پیسہ کماتے ہیں اس لیے ان دونوں کا ایک ہی درجہ اس لیے میرے دوستوں ہماری کمائیاں حضرت فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ جسے عبادت کو علم پر لاتے ہیں کبھی سیدھا فرض ہے روکو فرض ہے جی ہاں فلاں نماز میں مکرو ہے فلاں اردو میں مکرو ہے یہ علم ہے عبادت کا ایسے اپنی کمائیوں کو کس پر لاؤ کہ علم پر لاؤ ہاں ہاں یہ کمائی کا یہ رخ صحیح ہے کمائی کا یہ رخ غلط ہے کی جو کمائیاں ہوتی تھی اس میں یہی چیز ہوتی تھی کہ یا سود ہوتا تھا یا جوا ہوتا تھا یعنی ایک طرف فائدہ ایک طرف نقصان جوا میں یہ ہوتا ہے سود میں بھی یہ ہوتا ہے ایک کو تو فائدہ ہو جاتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے جوا کے لو ہر جیت ہوئی تو ہر جیت میں کیا ہوگا ایک طرف فائدہ جو جیت گیا اس کو نفع ہو گیا وہ ہار گیا اس کا نقصان ہوا اس نے اس کو حرام کیا ایک طرف فائدہ ہو رہا ہے ایک طرف نقصان ہو رہا ہے یہ معاملہ نہیں چلے گا اور تجارت کہ تجارت میں ایسا نہیں ہے تجارت میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ گاہک کو اچھی چیز مل جاتی ہے اور تاجر کو اچھا نفع مل جاتا ہے ہاں۔ اس لیے فرمایا حد اللہ حرم الربا اللہ نے بے کو یعنی بیچنے خریدنے کو تو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا کیونکہ ایک طرف فائدہ ہے ایک طرف نقصان ہے ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ہمارے پاس علم ہو جو کام ہو اس کا علم اور جو علم ہو اس کا عمل تجارت کرے ضرور کرے تجارت کیونکہ تجارت بہترین مشغلہ ہے روزی کمانے کا جی ہاں دنیا بھی مانتی ہے دین بھی مانتا ہے آپ تجارت کا ویزا مانگیں دے دیں گے میں تجارتی ویزے پہ جا رہا ہوں کہ ہاں کرو ہمارے ملک میں آؤ تجارت کرو کیوں کہ تجارت سے فائدہ ہی ہوگا بین الاقوامی تجارتیں جی ہاں۔ تجارت ہے تجارت ہے نفے کی چیز ہے دوست دونوں کو نفع ملتا ہے خریداروں کو بھی بیچنے والوں کو بھی ہاں قانون یہ بتایا کہ اس میں داری ہو تاکہ ایک طرفہ نفع نہ ہو جائے ایک طرفہ نقصان نہ ہو جائے ہاں۔ اس لیے ایپ چھپایا نہ جاوے مال کا ایپ نہ چھپایا جاوے مال کا ایپ بتا دیا جاوے پھر اس میں یہ ہے اچھا، اس کو لینا ہے تو پھر اس کی یہ شکل ہے ہاں، اس کو بتا دیں تاکہ بے ایمانی نہ ہو ہاں، تو یہ ایمانی باتیں ہیں ہر چیز میں کہ ایمان سکھایا پھر ہر چیز میں ایمانداری عبادت میں اخلاص معاشرت میں احسان معاملات میں امانت داری یہ ایک ہی شاخ ہے سب جو ہر طرف جا رہی ہے ایمان کی یہ سب شاخیں لیے ایمان کی دعوت دی ہے ایمان کی محنت کرائی ہے تاکہ ایمان کی یہ اثرات ہر شعبے میں جائے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں کوئی بھی شعبہ ہو تجارت کا شعبہ ہے زمینداری کا شعبہ ہے مزدوری کا شعبہ ہے حکومت کا شعبہ ہے جو بھی شعبہ ہے ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے ہر شعبے کی ضرورت ہے اس لیے ہمارے دن میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں علم و ذکر ہماری تبلیغی محنت میں جو تیسرا نمبر ہے وہ اس کے لیے کہ جس شعبے میں ہو اس شعبے کا علم ہو کہ اس شعبے میں اللہ کیا کہتے ہیں رسول کیا بتاتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہے اس کا جاننا اس کی فضیلت کا جاننا اور اس کے طریقے کو جاننا تجارت کی فضیلت بھی ہے تجارت کا طریقہ بھی ہے زمینداری کی فضیلت بھی ہے زمینداری کا طریقہ بھی ہے کہ زمیندارہ اشارہ کرو زمیندارہ کے مسائل ہیں شریعت میں اس لیے یہ چیزیں ہیں تو اہل علم سے پوچھ کر کے کرے تاکہ غلط نہ ہو جاوے جس طرح دنیا کے کاموں کو لوگ پوچھ کے کرتے کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیلوں کے پاس جاتے تعمیر کا کام ہوتا ہے بلداروں کے پاس جائیں گے علاج معالجہ ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے ورنہ کیسے کام چلے گا جانا پڑے گا دین کا کام ہے تو دین کا کام ہے تو دین کے جاننے والوں سے پوچھو تاکہ وہ تمہیں اس میں دینی روشنی دے اس لیے فرمایا اپنے کمائیوں کو علم پر لاؤ ورنہ کمائیاں ہوس پر جائے گی ہوس زیادہ کمانا یہ زیادہ کمانا منع نہیں ہے غلط کمانا منع ہے غلط کمانا منع ہے ہاں اس لیے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانے کے لیے فرمایا کمائیوں کو علم پر لاؤ عبادت کو بھی علم پر لاؤ علم و ذکر اسی لیے ہے کہ ہر شعبے کا علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے بے اعتبار فضائل کے بھی اور بے اعتبار مسائل کے بھی دعوت و تکلیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف نکلنا ہو جاوے اور واپس آنا ہو جاوے کہ نہیں نکلنا بھی ہے واپس آنا بھی ہے نکلنا واپس آنا کہ اس سے استعداد پیدا ہوگی کیا پیدا ہوگی اشتداد پیدا ہوگی کہ یہ کام اصولوں کے ساتھ چلا تو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی جس کا ورزش کرنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے آدمی ورزش کرتا ہے تو بدن کو طاقت ملتی ہے ہاں اس کے جوڑوں کو اس کے آساب کو قوت پہنچتی ہے ہاں، ایسے ہی کہ دین کے لیے محنت اس مجاہدہ اس کی قربانیاں کہ اسے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی پھر حرام چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوگی نہیں تو حرام چھوڑنے کی طاقت نہیں پیدا ہوتی حرام سے محبت ہو جاتی ہے کہ شراب سے محبت تھی پھر شراب سے نفرت ہو گئی شراب کو گرا دیا پھینک دیا اور جتنی برائیاں تھیں وہ زندگی میں سے نکل گئی کیوں اسے بچنے کی طاقت پیدا ہو گئی محنت کا یہ بڑا فائدہ ہے اس سے استداعت پیدا ہوتی ہے کہ منقرات سے بچنا معروفات کو کرنا زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ استداعت پیدا ہوتی ہے جب استداعت پیدا ہو تو اب استداط کے ساتھ اس کے عمل کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے ہاں، ہاں۔ نہیں تو جہالت دور نہیں ہوگی محنت وجود میں آئے گی جہالت دور نہیں ہوگی جہالت تو علم سے دور ہوگی اور غفلت ذکر سے دور ہوگی ہر ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے یہ یاد رکھو ہر عمل جو ہمیں دے گئے ہیں اس میں دو پہلو ہے ایک پہلو اس میں اجر کا ہے اجر ملے گا اور ایک پہلو اس کے اثر کا بھی ہے کہ اس کا اثر ہوگا جیسے کہ تحجد کی نماز پڑھو تو تحجد کی نماز کہ اس کا اجر ہے وہ الگ ہے جو جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے جو رات کو اٹھتے تھے اپنے آرام کو قربان کر کے یہ تو اس کا اجر ہے اور تحجد کا اثر کیا ہے کہ تحجد کا اثر یہ ہے کہ تحجد کی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور بدن میں تندرستی لاتی ہے یہ اس کا اثر ہے کہ تحجد پڑھا کرو کہ تحجد کی نماز میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی صحت اور تندرستی ہے جیسے صدقہ دیا کرو کہ صدقہ کرنے سے کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا گناہ معاف ہوں گے اور بلا بیماری دور ہوگی یہ اثر بتایا وہ اجر بتایا تو دونوں چیزیں ہوتی ہے اس کا اثر اس کا اجر جی ہاں اس لیے میرے دوستوں حضرت فرماتے تھے کہ ہر کام میں ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں جب اس کے فضائل جانیں گے تو اس کا اثر معلوم ہوگا اور اس کا اجر معلوم ہوگا اور جب اس کے مسائل سیکھیں گے تو اس کا طریقہ معلوم ہوگا بھائی سیدھا اس طریقے سے کرنا ہے رکو اس طریقے سے کرنا ہے قاعدے میں اس طرح بیٹھنا ہے تجارت اس طریقے کرنی ہے وہ طریقہ طریقہ نہیں ہوگا تو وہ عمل غلط ہوگا پھر غلط پر فضیلت نہیں ملے گی غلط عمل پر فضیلت نہیں ملے گی جیسے وحیدوں کی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں کہ نماز غلط پڑی ہے کہ اس کے منہ پر ماری جائے گی حرام مال سے حج کیا ہے تو یہ لبیک کہے گا وہاں جب آئے گا لا لبیک تیری لبیک نہیں چاہیے یہ دونوں باتیں ہیں جی ہاں یہ دونوں باتیں ہیں کیوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے علم و ذکر علم و ذکر کہ وہ اس لیے ہے کہ اس کا صحیح علم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و ایمان وجہ علم و ایمان دے کر بھیجا ہے آپ نے دنیا کو ایمان سکھایا لوگو لا الہ الا والے بن جاؤ کامیاب بن جاؤ گے ایمان پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اعتراض کرنا اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے اعتراض کریں گے تو پھر اعتراض کرنی ہے تو اعتراض کا علم سیکھو تاکہ تمہیں اعتراض کی اونچ نیچ معلوم ہو جائے کہ کہاں اعتراض کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے کہ بعض وقت اسے کہ نماز پڑھنا منع ہے تین وقت ہے جب نماز پڑھنا منع ہے کہ سورج ڈگ رہا ہے سورج اگ رہا ہے سورج سب آ گیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس سے بچ کر نماز پڑھو یہ علم دیا تاکہ احتیاط صحیح ہو جائے ورنہ غلط وقت میں نماز پڑھی تو وہ نماز تو ہونے کی نہیں ہے کیونکہ وقت جو ہے نماز کی شرطوں میں سے کہ نماز اس شرط سے صحیح ہوگی جب صحیح وقت پہ پڑھیے جی ہاں تو علم اس لیے دیا گیا تاکہ اللہ کے اطاعت کا حق ادا ہو جائے ورنہ وہ کہ جانے کہ اطاعت کیا چیز ہے ایمان تو لے آیا ہے کہ ایمان لاؤ تو پھر اطاعت کرو اور اطاعت کے اونچنی دیکھو اطاعت کی حدود کو یوں دیکھو کہاں تک اطاعت کا حق ہے اور کہاں تک اطاعت کی حد ہے دونوں باتیں تو جیسے کہ حق اور حد ایک کہاں اطاعت کرنی ہے کہاں اطاعت نہیں کرنی ہے تو اطاعت کو کمال تک پہنچانے کے لیے میرے دوستوں اللہ نے علم اتارا تاکہ علم کے ساتھ اطاعت کرے جہالت کے ساتھ نہیں جاہلیت کے زمانے میں لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے دنیا میں باقی عبادتیں ہر جگہ ہوگی نماز آپ ہر جگہ پڑھ لو گے جی سب کا ہر جگہ کر لو گے روزہ ہر جگہ رکھ گے اور تباب یہ تباب ایک ہی جگہ ہوگا وہ کہاں ایک کھانا ہے کعبہ کسانوں طرف اسے ممتاز عبادت ہے وہ طب ولیف بلدیت یہ عتیق یہ پرانا مکان ہے ابراہیم علیہ السلام عادل زمانے سے چلا آ رہا ہے اس کا ثواب کرو یہ حکم ہے تو لوگ ننگا ثواب کرتے تھے عبادت تو ہے لیکن عبادت کا طریقہ نہیں ہے تو مرد ننگا ثواب تو سوچ سکتا ہے آدمی کہ جب مرد دورا ننگی ہوگی تو کیا ہوگا تو جب دین آیا تو اس کو مٹا دیا بابا کی تعبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی فتح مکہ کے بعد تو اگلے سال نویں ہجری میں ابو بکر رجاون کو بھیجا حج کے لیے اور کچھ اعلانات بھی کرنے تھے اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ خلاص آج کے بعد کوئی کعبے کا طواب ننگا نہیں کرے گا بنا نگا تو آپ کرتے تھے ہے تو عبادت لیکن طریقہ غلط ہے اس لیے اس کو بند کیا کیونکہ یہ اطاعت نہیں ہے یہ تو گنا ہے ہاں یہ ننگا رہ لباس ہر حال میں فرض ہے نماز پڑھے تو بھی لباس نماز نہ پڑھے تو بھی لباس ایک لباس ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت اس کا لازم ہونا ہر جگہ ننگا ہو جانا حرام ہے تو میں نے کہا اطاعت کہ ایمان کا تقاضا احتیاط ہوتا ہے کہ بھائی ایمان لائے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو اب کیا کرو اطاعت کرو اطاعت کے طریقے سمجھانے کے لیے رسول بھیجا جاتا ہے رسول کے اطاعت اللہ کے اطاعت جس میں کوئی تغیر نہیں ہے میں یہ تیر رسول عطا اللہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کے کی کیوں کہ رسول طریقے بتائیں گے عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی عبادت رسول کی نہیں ہوتی عبادت اللہ کی ہوتی ہے پھر عبادت کے طور طریقے رسول بتائیں گے ہر چیز کے طور طریقے عبادت ہو معاشرت ہو معاملات ہو لین دین ہو سب ان کے طریقے بتائیں ان طریقوں کو سنبھالنا اس کا نام اعتاد ہے اس لیے رسول اپنی اعتاد کی دعوت دے گا فتق اللہ واتعون اللہ کے نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو قرآن پاک میں نبی اپنی اپنی امتوں سے قوموں سے یہ کہتے تھے کہ فتق اللہ واتعون اللہ سے ڈرو عبادت اسی کی کی جائے گی اس کی نافرمانی سے بچایا جائے گا لیکن نافرمانی سے بچنے کے میری اطاعت کرو میں تمہیں بتاؤں گا اطاعت کا کیا طریقہ ہے اور معاشیت اور گناہ کیا ہے اس سے میرے دوستوں دین میں اور دینداری میں کمال آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے ہم کو وہ کامل دیا ہے پورا پورا ہر بات کی ہر بات کی طریقے اس کے حکم ہاں اور پھر اس کی تعلیم پھر اس کی دعوت دعوت دو دعوت کی کیا غرض ہے کہ دعوت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دعوت کی محنت سے دلوں میں طلب آئے گی یہ دعوت ہے اس لیے کہ اسے دلوں میں طلب آئے گی وہ دعوت میں فضائل چلتے ہیں فضائل وعدے واحد ہیں کہ اسے اندر حرکت ہوتی ہے عمل میں فضیلت سنی تو حرکت ہوگی ہاں سنی تو ڈر ہوگا ہاں. یہ سنا تھا اسی قسم کی باتیں ہوتی ہے اندر تحریک ہوتی ہے کرنے کی چیزوں کی اور نہ کرنے کی چیزوں کی یہ فضائل دعوت فضائل کے ساتھ دعوت فضائل کے ساتھ تاکہ اشتہار پیدا ہو جائے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو گی یہ فضیلت کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا رہا تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی ہاں۔ اسے تحریک پہ جاؤ کہ میرے ماں باپ کیوں کہ ان کا آج میں ان کا بیٹا ہوں کل اپنے بیٹوں کا باپ بنوں گا تو مجھے ان سے کیا چیز دیکھنی ہے کہ میری اولاد میری بات مانے کہ پھر تو تیرے باپ کی بات یہاں لیا یہاں دیا بتائیے کہ ماں باپ کے ساتھ میرے کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ میرے کرے گی یہ فضائل کہلاتے تحریک ہوتی ہے جی ہاں اس لیے دعوت میں کہ دعوت میں یہ علم چلتا ہے اس کا استحصال اس کا دھیان یہ جتنا استحصال اور دھیان اس کا زیادہ ہوگا اتنی دعوت طاقتور ہوگی اور دلوں میں طلب پیدا کرا لے گی خدا کا خوف پیدا کرا لے گا ہاں اس سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے خوف نہیں ہوتا تو آزاد ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اپنے نتیجے سے بے فکر ہو جاتا ہے دعوت یہ تو دلوں کے اندر ایک چیز پیدا کرے گی فضائل کی وجہ سے اس میں ایک اثر فضیلتوں کا ہے دعوت میں دوسرا اثر دعوت میں حسن اخلاق کا ہے کہ دعوت کو اچھے اخلاق سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا اخلاق کا سب سے اونچا معیار آپ کو دیا ہے کیونکہ آپ کے سامنے سب سے اونچی جاہلیت تھی ایسی جاہلیت کبھی نہیں ہوئی عیسا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کچھ چھ سو سال ہو گئے تھے اس کے بعد آپ کی آمد ہوئی ہے اس کے بیچ میں کوئی نہیں آیا تو چھ سو سال کی پکی جاہلیت وہ ہر لائن میں تھی کھانے میں پینے میں شادی میں ہر لائن میں حکومتیں بھی جاہلیت پر تھی کاروبار بھی جاہلیت پر تھا اور رہن سہن بھی جاہلیت پر تھا کہ اپنے لڑکے کو جو پیدا ہوئی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے ہاں یہ پکی جاہلیت تو اگر جاہلیت کا جواب جاہلیت سے دیا جائے تو جاہلیت ترقی کرے گی تو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ نے اخلاق کے ساتھ بھیجا آپ نے جاہلیت کا جواب اخلاق سے دیا تو جاہلیت دفن ہو گئی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے آپ کو امین کہتے تھے محمد محمد امانت دار آدمی ہے محمد سچا آدمی ہے محمد غریبوں کا خیر خواہ ہے یتیموں کا والی ہے غلاموں کا مالک ہے غلاموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہوتا ہے لوگوں کے غلام لوگ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے تو یہ سارے اخلاق تو دعوت میں فضائل ہوتے ہیں دعوت میں اخلاق ہوتے ہیں اسے دعوت طاقتور بنتی ہے اور جاہلیت دب جاتی ہے اس لیے آپ کو اخلاق کے ساتھ بھیجا پھر آپ کو فضائل کا علم دیا ترغیبات کا علم دیا آپ کو وہ آپ نے سجایا ہاں، پہلے ہی دن سے اے لوگوں لا الہ اللہ والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے کون ہے جو میری مدد کرے کون ہے میری مدد کر رہا ہے تاکہ میں اللہ کے بعد لوگوں کو پہنچاؤں جو میرے ساتھ رہے گا اللہ کے بعد پہنچانے میں میرا ساتھ دے گا اس کو اللہ جنت دے گا یہ بشارت یہ بشارت جی ہاں اس لیے جو نرم نرم لوگ ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے غریب لوگ نرم لوگ ہاں۔ پھر اور محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ پھر ہر طبقے کے لوگ لگ گئے تو دعوت میں فضائل چلتے ہیں دعوت میں اخلاق چلتے ہیں اور اخلاص تو ہر حال میں شرط ہے کہ دعوت سے کیا چاہتے ہو کہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے حاکم سے حکومت نہیں چاہتے مالدار سے مال نہیں چاہتے زمیندار سے زمین نہیں چاہتے ہاں کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہم تو اس کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس راستے پر آ جائے تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنائے گا آخرت بھی اچھی بنائے مجھ ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا ہے یہ سب سے طاقتور چیز ہے کہ ہمیں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے ہم سے یہ چیز لے لو تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں یہ کچھ چاہتے ہیں کہ معلوم ہو یہ کچھ نہیں چاہتے الحمد للہ اس دعوت میں یہ ہے لوگوں نے اس دعوت پر پی ایچ ڈی کی ہے کے اندر ہے کیا کچھ نہیں ملتا ہوں کیونکہ ہے ہی نہیں ہم تو اللہ اور رسول اور آخرت ہاں اس کے لیے ہمارا مال ہماری جان اور ہماری صلاحیتیں لگانی ہیں کیوں کہ ہم اس کام کے امین ہیں اس کام کے اس کام کے ہم امین ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے ہم اس کام کے امین ہیں کہ ہم کو یہ امانت اللہ نے سونپی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایک امتی کو یہ امانت سونپی ہے تو ہم اس کام میں امین ہیں لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے اپنے دین سے دنیا نہیں بنانی ہے وہ بدتر آدمی ہے جو دین سے دنیا بنا رہے ہاں کہ وہ بدتر آدمی ہے اپن اپنے دین سے دنیا بنا رہے اپنے دین دین کے نام سے دوسری دوسری چیزیں کھڑی اب چیز نہیں بنی اسرائیل کو فاسق کہا اللہ نے یہ فاسق ہے ان کے علماء کو فاسق کہا کیوں کہ وہ اپنی اپنے دین سے دنیا بناتے تھے یہ فاسد ہے ان پر لانت ہوئی کہ انہوں نے اپنے دین کو اپنے اغراج میں استعمال کیا ہے اور حق کی مخالفت کرتے تھے نبی نبی آتا تھا بنی اسلام میں بہت نبی آئے تو وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کا مال کھاتے تھے دین کے نام پر تو اس لیے ان کو فاسق کہا ہوا بنی اسرائیل کے علماء کو فاسق کہا یہ فاسق ہے صحابہ کو اللہ تعالی نے تقوا دیا یہ متقی ہے یہ لوگ ولدی جا کہ متقول جو سچ لے کر آیا اور انہوں نے سچ لے کر آنے والے کو سچا مانا کہ یہ لوگ متقی ہیں تو سچ لے کر آنے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وا وسد کبھی بلائے کام المتقون کہ جو سچ لے کر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اللہ نے سچ لے کر بھیجا ارسل بھجائے و دین الحق آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور آپ کو سچا بانا تو ابو بکر نے پہلے سچا مانا تو وہ صدیق ہو گئے اس طرح تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ادائے یہ سب سچے سارا کاروبار سچائی پر ہے کوئی غرض نہیں پہلے دن سے جی ہاں۔ پہلے دن سے کوئی غرض دنیا والوں سے نہیں ہے ہمارا کام سچا ہے اور اسی پر اللہ کامیابی رہے گا قیامت میں ہا یوم پوسا دے پی رسیم یہ آج قیامت کا دن ہے کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی کوئی دوسرا کاروبار یہاں نہیں چلے گا اپنی سچائی دکھاؤ اپنی وفاداری دکھاؤ اور اللہ سے انعام لو تو سچائی اصل ہے امانت داری اصل ہے تو اس لیے امت کا ایک ایک آدمی امانت دار ہے اس کے دن میں یہ کام ہے وہ سچائی سے امانت داری سے اس کو کرے اس کو سیکھے اور اس کو اپنا اپنے اوپر حق سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے ہاں اس لیے اپنے آپ اپنے جان مال اس کے لیے پیش کرے ہاں کہ جان مال مسلمان کی جان مال اسی کے لیے دی ہے اپنے دین کی نصرت کے لیے اپنے دین کی سرحد کے لیے اور دوسرے نمبر میں لوگوں سے اس میں سلوک کرنے کے لیے اور تیسرے نمبر میں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کہ اپنے مال سے لوگوں کی ضرورت بھی پوری کرو لوگوں کو احسان کرو اپنے مال سے تجارت بھی کرو کمائی بھی کرو کسی کے محتاط نہ بنو کسی سوال مت کرو یہ صحابہ کی ترتیب تھی وہ کسی سے نہیں مانگتے تھے مزدوری بھی کرتے تھے تجارت بھی کرتے تھے زمینداری بھی کرتے تھے کیوں یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری ضرورت ہے دنیا کو حاجت بنانا اس سے دنیا نعمت بنتی ہے حضرت شریف فضائل میں لکھا ہے کہ دنیا کو حاجت بنانا کہ حاجت کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ نعمت ہے حاجت سے آگے نکل گیا تو پھر ذرا مسئلہ ہے یہ دنیا ہماری حاجت ہے کھانا ہے پینا ہے مکان ہے یہ ہماری حاجت ہے کہ حاجت پوری کی جائے گی کہ حاجت پوری ہوتی ہے تو پھر مقصد میں مدد ملتی ہے اس لیے دنیا جو ہے اصل مقصد میں مددگار ہے دنیا آخرت بنانے میں مددگار ہے وہی دنیا اچھی ہے جس سے آخرت بنائی جائے یہ اللہ کی دعوت ہے کہ وقت ماتا کلّہ دار اللہ خیرا تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے تو دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ دین ہے کہ جب دین آئے گا تو دنیا آخرت کے کام میں مددگار بن جائے گی دین نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو پھر دنیا دھوکہ بنے گی اور دنیا ہاتھ میں نہیں رہے گی آخرت برباد جائے گی یہ دھوکے دھوکے میں آ کر پھر یہ کھایا کھایا کھایا کا اثر کیا ہوتا ہے جب آدمی دھوکا کھاتا ہے پھر کھلتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے جب تک دھوکا کھلتا نہیں ہے پچھتاوا نہیں ہوتا جب دھوکا کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کر دیا ایسا موت پر دھوکے کھلیں گے کہ صحیح ہوا غلط ہو دھوکا پڑا تو موت پر ہر آدمی کو پچھتاوا ہوگا حدیثوں میں دھوکا کھایا سمجھ میں بات دھوکا کیا کرنا تھا کیا کر دیا تھا ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا نظام الدین میں تھا تو ایک ہمارے قریب میں مسجد ہے قریش مسجد کبھی کبھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا کیونکہ مؤذن تھا تو ہمارے پرانے بزرگ تھے ان کے بیٹے ہیں وہ وہ اذان دیتے ہیں تو میں کبھی کبھی ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا چائے پانی کے پیسے کو جاتا دس روپے بیس روپے ہمارے یہاں اس وقت بیس کا نوٹ بھی گلابی رنگ کا تھا اور ہزار کا نوٹ چلتا تھا وہ بھی گلابی رنگ کا وہ دونوں میری جیب میں تھے ہزار والا بھی تھا اور بیس والا بھی وہ دونوں کا رنگ گلابی پھر ہزار کا نوٹ تو بند ہو گیا تو میں نے اٹھا یوں کر دے دیا تو وہ تھا ہزار کا نوٹ بعد میں دیکھا بیس روپے ہیں ہزار ہاں، ہاں، محسن کو دیا اس کو دھوکا کھلے تو لیکن ہم پچھتاوا نہیں ہوا کیوں کہ میں نے غریب کو دیا ہے لیکن ہو یا کا جو نہیں کرنا تھا وہ کیا سمجھ نہیں آپ کو دھوکے کا انجام پچھتاوا ہوتا ہے تو اس نے دنیا سے دھوکہ کھایا وہ آخرت کا پچھتاوا بھوکتے گا وہ بہت شدید ہے اس لیے کافر کو حسرت ہوگی پچھتاوا ہوگا بھائی نہ وہ حسرت ہو آخرت اور قیامت ایک کافروں پر پچھتاوا بنے گا بری بلا ہے پچھتاوا جی ہاں دوسرے عذاب الگ ہیں کہ دھوکا کھایا دھوکے کا اثر پچتاوا یہ دیکھا یہ دھوکے کی جگہ ہے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ دھوکے کے بچنے سے لیے حق آیا ہے کہ یہ حق ہے یہ دھوکہ یہ بناوٹ ہے یہ اصل ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ لے تو کسی کو دھوکہ نہ دے ہاں رسول بلخلا بدین الحق ہم نے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا حق کے ساتھ بھیجا صحیح عقائد صحیح اعمال اس کے ساتھ حضور بھیجے گئے ہیں وہی ہماری مایا ہے وہی ہماری پونجی ہے ہر متی اس کا امین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ لے کر آئے جس کو سیکھے اس کو سکھاوے جس کو اپنے عمل میں لاوے اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کو دنیا میں پھیلائے اور انسانوں کو اس سے نفع ہو جاوے ہمیں ان سے کچھ نہیں جانا ہے ہاں یہ تعلیم دی ہے میں کچھ نہیں لینا ہے ہاں یہ یہ خیر لوگوں کو دینی ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آپ حضرات کو اللہ توفیق دے کیوں کہ آپ اس ماحول کے یا چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے آپ کو آگے بڑھایا ہے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھایا آپ آگے ہیں اللہ نے ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہاں اس کی جتنے بھی قدر کی جائے یہ کم اس کی خوب قدر کریں کہ یہ مایا آگے بڑھتی رہے ہاتھ سے نہ جاوے کوئی کوئی نہ کٹے میں نے کہا نہیں کہ جو کٹے گا اس میں کیڑے پڑیں گے پھل کٹتا ہی نہیں نیچے گر کے اس پہ کیڑے پڑیں گے تو کٹنے کے بعد کیڑے پڑیں گے بات بگڑ جائے گی اس لیے حضرت فرماتے لگے رہو چلتے رہو اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے اللہ کی مدد گیپ میں ہوتی ہے جب کریں گے تو گیپ سے سامنے آئے گی سامنے مدد نہیں ہوتی گیپ میں ہوتی تقاضا سامنے ہوتا ہے مدد گیپ میں ہوتی ہے تقاضا سامنے آپ کو تقاضا دیں گے ابھی وہ سامنے ہے اور اس تقاضے پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ گیپ میں ہے وہ اللہ کے وعدے میں ہے تو ایمان والا وہی ہے تقاضے پورا کرتا ہے گیپ پر یقین کر کے کہ اللہ یہ دیں گے اللہ یہ دیں گے اللہ یہ کریں گے تو انعامات جو ہوتے ہیں وہ غیب میں ہوتے ہیں اس لیے ہمارا غیب پر ایمان ہے بن دیکھے مانتے ہیں اور بن دیکھے عمل کرتے ہیں کہ یہی مومن ہے جی ہاں یہی مومن ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ کے حکموں کا حق اللہ کے حکموں کو حق سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے پھر ایمان والے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے اس لیے میرے دوستوں اس کی نیتیں کریں اپنی نیتوں کو بھی اچھا بنانا اپنے اعمال کو بھی اچھا بنانا اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا اور کام کے اسلوب اور طریقوں کو بھی اچھا بنانا اچھے اسلوب سے کام کرو تاکہ دل اس کو قبول کرے اور اچھے گمان کے ساتھ کریں اچھا گمان بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا یہ گمان اللہ کے ساتھ یہ بھی اپنے تعلیم دی ہے اس کی دوسرے نمبر میں آپس میں اچھا گمان کسی کے ساتھ بدگمانی ہی نہ کرے حسن زن حسن اسلوب حسن زن یہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیاں کہلاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ دین کے کام کرو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو حضرت جابر فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفا سے تین دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو یاد رکھو اس کو اچھے گمان کے ساتھ کام کرو ہاں یہ ہدایت ہدایت جابر کو تو ہم اچھا کام کریں ہم کام کریں گے اللہ کا اور اللہ سے اچھا گمان کریں گے کبھی مدد دیر سے آئے گی کبھی مدد جلدی آئے گی کبھی آزمائش بھی آئے گی ہمارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں میں ان کا مددگار ہوں اللہ ولی المومنین اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے ولی اللہ میں انصر ہوں جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا آپس میں اچھا گمان رکھنا ایک دوسرے کی خوبی دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنا شیطان بدگمانیوں سے ایک دوسرے سے توڑتا ہے بدگمانی یا بدگمانی نہ کرے ہاں اچھا گمان کرے ہاں کوئی غلطی ہو تو اوپر پردہ ڈالے موقع پر نصیحت کرے یہ بزرگوں کو کا طریقہ بتایا کہ کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی پر پردہ کرے پھیلاوے نہیں اور موقع دیکھ کر اس کو نصیحت کرے کہ یہ چیز یوں ہے بس سمجھانا اپنا کام ہے سمجھنا اس کا کام ہے کوئی نہیں سمجھے وہ جانے سمجھانا اپنا کام ہے حضرت فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو سمجھانا ہمارا کام سمجھنا اس کا کام ہے ہاں۔ تو حسن زن اچھا گمان لوگوں کے ساتھ ان کی خوبیوں پر نظر کرو مولانا اللہ صاحب اس کی تاکید کرتے تھے اگر مسلمانوں میں اچھا گمان کا ماحول بن جائے تو اللہ کی عطایا اور بخشوں کے دروازے کھل جائے اس لیے ایک ایک دوسرے کی خوبی دیکھو فرماتے تھے ہمارے راستے میں خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے اس لیے جماعت بناتے ہیں کہ جماعت میں مختلف لوگ ہوتے ہیں ان میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں ہاں، مختلف خوبیاں ہوتی ہے ان خوبیوں کی وجہ وہ خوبیاں دنیا میں پھیلتی ہے اس لیے ایک دوسرے کا اچھا گمان کرنا مسلمانوں میں اچھا گمان مسلمانوں کا اچھا گمان نظم یہ مطلوب ہے اور اس کی تاکید ہے بدگمانی حرام ہے بلا دلیل کے کسی سے بدگمان نہیں ہونا الزام ہے وہ اور وہ منع ہے اس سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے جہاں جی حضرت عمر فرماتے تھے کہ کوئی غلط چیز معاشرے میں آئی تو خاموش رہو تاکہ وہ دفن ہو جائے چرچا کرو گے تو وہ پھیل جائے گی خاموش ہو جاؤ تاکہ وہ دفن ہو جا بننا معاشرہ خراب ہوگا اس لیے اچھے گمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ ہاں بدگمانی اپنے ساتھ کرو کہ میں گنہگار ہوں میں قصوروار ہوں یہ اپنے ساتھ یہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ ٹھیک نہیں کہ میں اچھا ہوں اللہ مجلی جلدی صغیرہ نہیں ہے دعا ہے اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں مجھے تو تو چھٹا چھوٹا بنا کہ میں کچھ نہیں ہوں میں گار ہوں ہر بندہ گار ہے حدیثوں میں کہ تم سب گنہ گار ہو تو ہر بندہ گنہگار ہے تو اپنے بارے میں تو یہ ہو کہ میں کسروار ہوں اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ خیر لائیں گے ہاں اور دعوت میں خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسرے کی خوبی دیکھو اس علاقے کے لوگوں میں یہ خوبی ہے اس علاقے کے لوگوں میں خوبی ہے میوات والوں سے فرما دے دے تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں کیوں ہاں، کہ جفا کشی اور سادگی یہ تمہارے اندر خوبی ہے میوات والوں کیونکہ سب سے پہلے مخاطب یہی ہوئے تھے میوات کے حضرات تمہارے اندر خوبی ہے دو ایک دفاع کشی ہے پیدل چلتے تھے ایک منٹ بمبئی سے کلکتہ جی ہاں دلی سے بمبئی اور پیدل چلتے تھے فا کشی ہے اور سادگی ہے وہ یہی دین میں مددگار ہوتی ہے تو ان کی خوبیوں کو اجاگر کرتے تھے کہ خوبیوں والا ہے پھر ان کی خوبیاں دنیا میں پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہترین امت بنایا ہے جب یہ اپنے مقصد ہوگی تو ان کی خوبیاں دنیا میں اللہ پھیلائیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کی نیتیں کریں جی۔ اور جو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آوے مشورے سے اسے پورا کرنا وہ اللہ کی امانت ہے وہ اللہ کا حق ہے ہاں۔ نعمت بھی ہے امانت بھی ہے کہ اللہ نے دین کا کام ہم کو دیا کہ یہ نعمت بھی ہے امانت بھی ہے نعمت کے پہلو سے شکر گزار بنے کہ اللہ نے ہم کو دین دیا امانت داری کی وجہ سے اس کا حق ادا تو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اب ہاں۔ جو جو تقاضے آپ حضرات کو دیے جائیں گے وہ انشاءاللہ شاء آپ اڑیں گے جی اب فرمائیے